کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے چند دیے اور اپنی لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنائیں بے شک تم بڑا بول بولتے ہو